کیا بعید ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتے ہیں